اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں سورت الانعام سورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور میں نے ابتدا ہی مرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نام اور آراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب اس کی سال عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ امورا اور سدون کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالی کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے کیونکہ حضور خود کرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام میں کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور کے سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواریں تھیں اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کی کانٹے سے گیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیل رہے ہیں ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں ڈر رکھیے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا لے آؤ اور یا تمہیں تہتے کر دیا جائے گا فیضن ان سلق الشر الفروم فختر المشرقین ہے تو اب یہ انتہائی یوں سمجھیے کہ توہین اور تصویر کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورج توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے مانوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد متثر بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے اس کا یہ اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علا صاحب صلاحت وسلام سے منہج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا اور اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھ رہے ہیں نساء سامنے آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ہے می کو اپنے ہاتھ مزے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہارے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے no raising offence even in self defence یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کہاں آ کے ایک طرف تو حضور کے پاس جانساروں ساروں کی جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم کشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص اللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہے خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے آپ فیصلہ کل اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکز بن گیا گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دار النوا بھی ہو گیا دار العلوم بھی ہو گیا خانقاہ بھی ہو گئی عبادت گاہ بھی ہو گئی مرکز ہو گیا سامعین آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواقع کرا دی ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ وساط مدینہ مدینے کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ اگر آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے چھاپا مار دستے سمجھ لیجیے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سلسلہ تھا شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے مدینے سے قریب تر تھا مکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ طائف سے ہو کر گزرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیٹ آف مکہ آٹھ ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیڑھ سال کے اندر چھ مہینے آپ نے وہ لیے ڈیڑھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیڑھ سال میں آٹھ مہمیں جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنف سے نفیس شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہے کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایا کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ لوگ قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس وہ کم ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں political isolation of Quraysh and economic blockade of Mecca جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں پھر یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو کوئی انیشیٹو لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلا اور یہ نخلا جو ہے یہ مکے اور تائف کے ماں ہے جو سمجھیے کس کو فاصلے پر اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکے کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے وہ بال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگر سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے آپ آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت ادا پدا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلا سے لوگ ہوتے پیستے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آ گئے ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا کہ دوڑو دوڑو دوڑو تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فراہم کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینے ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب کافلا جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینے میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ بعد میں عرض کروں گا جب ہم آئے پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت پر اطلاع نہیں تھی اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس میزا تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا سلواریں آٹھ تھیں گھوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام سفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس ہے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرا میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے ایک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں ان کا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اس حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافع تھیں تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میں ان کا نام ادب سے دوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ غزوات اور سرایا ہے جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی وہ دور گزر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے اس انقلابی جد جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزٹینس پیسفل کو ایگزٹینس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہے مردہ ہے تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایوبد الدین آنا ہری کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے بھی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر یہ تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس ہے لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے شروع میں لے آ رہے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خلجان پیدا کر دیے وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا مدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ کر ہے بدل میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہلے پر تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا تو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ کہ ان کے ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ جات ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یس الون کامل انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھا انفال جمع نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقع ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھے نہ پڑھے تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شہر بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یس القان انفال اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قل الفال و رسول پہلے تو جڑ کاٹتی مسری کہہ دیں کہ الفال کوئی کے کل اللہ اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے کر تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آگے دیجیے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا بول الفال اللہ و رسول وطق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو وہ اسلحا بہن کم اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وہ تیو اللہ و رسول اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کن تم تم مومن اگر ہو گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیا آ رہی ہے بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بدہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج دکات لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہے دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات بولے الاسلام علیہ خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ ورنہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و اعطاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت لیکن مومن انما المومنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا یقین والا ایمان دل میں ایمان وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اب یہاں یوں سمجھیے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں جو ڈیفینیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے ان نمل مومن الزین اجاز ہو کر اللہ وجرت اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں بحضا اضافہ علیہم ہوں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زیادت ہم ایمانہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے والا رب میں توکل اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اللہ دینا یقین صلاح جو نماز کو قائم رکھتے ہیں مما رتنا ہوں ان سے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں انفاق کی سبھی اللہ مراد ہے الاحم المومنون حق یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے آمن و حاجر و جاہد فی سبھی اللہ ہے آو آوا و نسروں الاحم المومن حق مغفرت و رسم کریم اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے گود میں لے لیا گیا ہے ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے رقم بدل کر کما اگر ربوں کا بن بیت قبل حق جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وہ ان فریقم المومنکار ہوں اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آ جائے گی تو نپ دی ایون دی بڈ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک فرش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئی ان نفریقہ من المومن کار اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں رفیل ہفتے بعد نما کبی رکنوت وم اندرون اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جب کہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرا پر اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنس جو ہوئی تھیں جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وہی بھی آ گئی اور اطلاق بھی مل گئی صورت حال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے پیلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا شیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا بادما تبین کرنما یوساکر موت وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف وہ اندرون اور وہ دیکھ رہے ہو ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی اللہ عزت آئے فتح نے اللہ لکم اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹی ہے وہ توجن انا غیر ذاتی شوقت تکون لکم اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی اپنی گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی وجود اللہ علیہ تلحق ادم ماتے اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں وہ یکتا دابر القاترین اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں یہ کوتے دابر القوم الزین ظلم کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئے سورہ آراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد جو ضوابط ہیں فزیکل لاس ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمایا ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے پتا دی ہے لہٰذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی یرید اللہ اور یوہت الحق کا بھی کلاتے اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو وبت نل باطلا اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے ولا کرے حل مجرم خا یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار اس تصویر سونا ربکم یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دہائی دے رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما فس تجاب الکن تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انی ممید کو الفی مرل مداح کا کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے پے بے آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وہ ماں جا اللہ اللہ بشرا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت ورے تک نہ بھی قلوب کو تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں تو من نسر و اللہ میں نند اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کل فیقون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طب بشری تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا یہ یوشی کم الناس امن اکن جن ہو جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے معجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے بڑی عمدگی سے نیند آئی دل میں وہ دگدگا نہیں تھا اللہ پر اطمینان تھا اللہ کے لیے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی بہت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اطمینان سے سوئے صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے نمبر دو یہ یونس والے کو سمائے مان اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یو تحرکم تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وہ یوزیبا ان کو انکم شیطان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو بولے یرم تعلیٰ قلوب اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرا ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا بل سب کے تبھی اقدام اور پانی پانی جب برسا تو مٹی دب گئی مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی جب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی یہ یوں ہی ربوں کا علم کرتے اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جب کہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انیم آٹھ وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں فسب الزین آمن تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو اہل ایمان کے دلوں کو جما دو سعودی فی قلوب الزین کفر روب ان قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی فضل ابو فوقل پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وزر ابو منہم بنان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کو دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جدھر سے چاہے چوٹ لگائے جدھر سے چاہے مارے دال کا بے اندھاؤ شاخ کو اللہ رسول اور یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدم زدہ کی دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی بما یوشا کے اللہ و رسول رہ فین اللہ شدید القاب اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے ذالکم فضوقو دیکھو اب یہ قریش سے کتاب ہے ذالکم فضوقو دیکھو یہ آگے پر پہلی قسط وصول کرو چکھ لو اس کو والن کافرین عذاب اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے یا لقیتم الذین تم الزین اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ ضعف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئے ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آٹھ جو پہلی اس سے مہم میں تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہم میں تھی چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لقیتم قفر کفر فلات و لوہ الادبار تو تم ان کے کو پیٹھ مت دکھاؤ پیٹھ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وہ من یون لو دو بو رہ اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات آپ کے ساتھ اللہ متحر فن کے تعلیم سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس وقت میسرا کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنا ہے اسے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اور متحدہ علاقے یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا فقط باب غضب من اللہ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا وہ واہ جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا وہ بیسل مسیح اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اب یہاں وہ بات آ گئی فلم تخت اے میں مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا فلاطن اللہ قتل اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ کہ فائد حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر اللہ عام حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فلم تک تو لو ولاکن اللہ وما رمیتا رما رمایتا ولاکن اللہ رما اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف شاہ الوجوہ چہرے جو ہے بگڑ جائیں تو یہ پتا نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنتریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنتریوں کی مٹھی پھینکی تھی وہ ہی رمیتا آپ نے نہیں پھینکی تھی ولا کن اللہ رما یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بولے مومن ہو بلا حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی خابیدہ صلاحیتیں ان کو ابھارنا یہ ہے ابلا یبلی المومن انہوں بلا حسنا کہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے ان اللہ سمیع علیم یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وان اللہ کافرین یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے ہوں فقط جاکم الفتح اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھئے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں اور دیوتاؤں کو مانتے تھے نا اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسل کی جنگ میں لاہور فال آف لاہور دکھا دیا گیا B B C television کے اوپر جو ہو چکا لاہور جو اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین نہیں تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی نات اس حب حب کا کوئی تذکرہ نہیں لا اے اللہ الرحم فائل جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریح پیدا کر دی بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا باقی بھائی کافی نہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکجوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساتھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیہ ناش کر دیا رحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے تو اللہ کل اسے ضمیر خال کر دیجیے دعا تھی ابو جہل بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ اے مشرقی مکہ ان تصفتے ہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جا تم الفتح تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باقی کدھر ہے وہ ان فہو خیر الرکھوں اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تعود اگر دوبارہ ارادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے ولن تغنی عنکم تو شیئا اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی ولا کثرت خواب و بہت ہو ون اللہ مال مومنی اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے یا یو امن اب یہ جو رکو آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کی اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہیں اللہ اہل ایمان اندار اس کے رسول کے اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جب کہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چڑھو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ کے لیے محاوروں میں آتے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واٹانا جو آپ کا حکم ہو اصی اللہ وان تم بات تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی دین میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے ملا تک نبی نہ کالو سمے نہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسنا ہو گیا ان نشرت عند میں سم البکم الدین اللہ یا یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ولا فیم خیرن اگر اللہ تعالیٰ کے ان میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لاسما ہوں اللہ انہیں سنا دیتا ولا اسما اگر اللہ انہیں سنا دیتا اللہ پھر بھی پیٹ موڑ جاتے وہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹڈ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے ان کے لیے تم بھی تین آیات آ رہی ہیں یا رسول اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے یہ یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے بلا لمن نفی سبھی نے لائے اموات بلحیا بلا کا شعور تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے مانوی زندگی یہ ہے کہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت کا تلا نام بلحم اغل جو سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا سب زندگی گزارنا ہے استجیب اللہ ولی رسول زادہ کم نے حقیقی کو والم اللہ وکل دو جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہائی بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کے رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذور ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ والا کلو والا سب ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعت پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں وہ نقل و اف عدت ہوں وہ افسار ہوں کمالم ابن بھی اللہ مرہ پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کٹرائے گا انسان تو یہی سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گا یعنی قانون خدا بندی سنت خدا بندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر موہر لگے گی آپ کے کانوں کے پر موہر لگے گی آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائے گی یا تو شرول اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کے طرح جمع کیا جانا ہے تقوف تقو چل اللہ تو اسی ظلم نذیرہ ضلع تھا اور ڈرو اس سزا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں دے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلاں نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نصرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی نہ ہے تو والم اور جان لو ان اللہ یہ بین المرے و اللہ تو شرور و سکوں فطرت فطرت اللہ تو صیم اللہ والم ان اللہ شدید القاف اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے کرو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آئے اور یاد کرو تم قلیل جب تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہے مستد افول الارض جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تخاف یہ تخت الناس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فاواکم تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی نسل ہی اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے وہ رضا کا گن بنس یہ بات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لال رقم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا اللہ تخون ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائیداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے لا تخون اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وہ امانات و امانات تعلم اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی عالد الامانت عالت سماوات بل جبال نہا جبالحا زمین وہ مالال انسان تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانتیں محمد الرسول اللہ کی وان اللہ اور یقین اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر یا اللہ فرقانہ والم انما والم اولاد کو فتنا اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہاری یہ فتنا ہے یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک خطرہ جو ہے پسینے کا خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے اندر اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے دشمت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنا ہے فتنا کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جاتا ہے شوقی جس کے اوپر پرکھا جا رہا اللہ اور یقین اللہ کے پاس ہے بڑا یا اللہ فرقان اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آ گیا یہ پتہ جو تمہیں دی گئی وہ یو کفر انکم سے اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وہ یکفر لکم اور بخش دے گا وہ اللہ حضر فضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے وہ اس یم کرو بکل نظیر کفر اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورت حال کی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دار النوا میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سازشیں ہوتی تھیں اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وہ اس یم کو نکل نظیر کفر ہوں اور یاد کیجیے جب کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے اسکیمیں بناتے تھے سازشیں کرتے تھے لے یوس کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اور یق کا یا قتل کر دیں اور یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں یم کرونا و یم اللہ وہ بھی چالے چل رہے تھے ان کی بھی اسکیمس تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی اللہ خیر الماترین اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا وہ اللہ کتنا والے ان نہ کالو کٹ سمے نہ بسلحا اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سن لی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے ضرورت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے کوئی سازش بٹھا لیجئے کہ تو طے کریں یہ ضرورت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا لاؤ نشا لق اللہ مسلح اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہے تاریخ اور سیرت میں ان اللہ الاولین یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وہ اسکار اللہ ان کا نہ الحق اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اس کے لیے جو اور تدبیر وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فامتر علینا ہجارت من البا و اللہ ان کا نہ الحق من اندے کا اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فام کے نہ رہنا ہزارتوں میں نے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب اتنا بھی عذاب غریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وبا کان اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا سکتا تفیم جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے ماں موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے تفیم میں ماں کان اللہ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وہ یستغفرون جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لو لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ لبیک یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخمیس امن طیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا وہ ماں لحم اللہ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے ماں لحم اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہ یہ سدون علی مسجد الحرام جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وما کانو اولیاء اولیا اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے ان اولیا ہو المتقون اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو وہ لاکن میں اکثر ہوں لا اللہ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وہ ماں کا ہوں اندر بیٹھے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام و تصدیہ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی طواف کرتے تھے تو سب سے اونچا طواف تھا برہنا طواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمکا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرابات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فضوق عذاب ابھی ماں کن فرون تصور چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں ان لدین ندی ان سے پورا والوں سب ان سبیر اللہ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا ساز و سامان نو سو اونٹ اس لیے ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ حزب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیلی شیطان فی سبیلی شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال یا سدو ان سبھی اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے فصل ان سے وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے سم والے علیہم حسرت پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تو جال حق و ضاط الباطل ان الباطل کا نہ کا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سما یغلبون پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے ولزین کفر اللہ جہنم عشرول اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور جو کہ اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے یمین اللہ الخبیث ماحول الطیب یہ بات جو ہے سورہ عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے ممیز کر دے بھیا بیا خدیس اللہ الہآباد اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فیر کم ہو اس کا ڈھیر کر دے جمین اور ان کو سب کو فیض الحو فی جہنم جانم اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ شفٹنگ کرنی ہوگی یہ طیب ہے یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کیجیے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجیے یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جميعا فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون یقینا یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لے آؤ یہود اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط بدت سنت الاولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ آراف بھی نازل ہو چکی سورہ نام بھی نازل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قوم حود کے ساتھ قوم صالح کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ کچھ ساری داستانیں تو تھی فقط مدد سنت الاولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے فتن دین و پل یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا پیسو رجسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو رجسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی عام کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بالکل ختم ہو جائے لوم حتہ نہ فتنا تم فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورت حال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتیٰ لا تک فتن و یقون دین و کل دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابیں آ جائے فہ انتہو تہو اللہ بما یا ملون پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہی تبل اور اگر پیٹ موڑ لیں والم تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو ان اللہ مولا تم اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے خوش پناہ ہے نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمُوا وَنَّمَا غَلِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِاللَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے معلوم جان لو انما غنیم تم منشین جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے فن اللہ خم سہو تو اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے ولی رسول اور رسول کے لیے ہے ولی دل قربا اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے یہ بات سمجھ لیجیے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا جب تک آپ مکے میں تھے حضرت خلیت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا جو بھی بچا کچا ان کا سرمایہ تھا مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامہ المساکین وابن سبھی اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ درحقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آپ کے اخراجات آپ کے ازواج متحرات کا لال نفقہ آپ کے قرابت داروں کا قربا جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سلا رحمی آپ فرماتے تھے تو اس کے لیے اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے مبن سبھی تم کن تم آمن تم بلّہ ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر وما انزلنا على عبدنا اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد نصرت غیبی جو فرشتے آئے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ان سین جو ہے غیب کا معاملہ ہے فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں تو جیسے وہی آتی تھی حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا بیت المال کا بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیلا اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہ موجود نہیں تھی لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا اس کو دوہرا حصہ اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیلا رسول ولی قربا ولی تامہ بل مساکین اب ان صبی لیکن کل تم آمن تو ملانا اعلیٰ آب دینا یوم الفرقان یوم التقل جمان اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کی دو فوجیں بھیڑ گئی تھیں واللہ اللہ عال کل شاہل اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس انتم بالعدوت دنیا و ہوم بالعدوت القسوا اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ ایک گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینے کی طرف آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے یہی راستہ تھا اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی تدبیر ایسی ہو گئی کہ این بر وقت پہنچے وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا اس پر حضور پہنچے اور این اسی وقت جو دور والا سرا تھا وہ گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے پر وقت جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر اس انتم بالعدوت دنیا دنیا ادنا کا معنی سے قریب تک وہ ہوم بل القسوا اور وہ تھے پرلے کنارے پر رقب رقم و مین کو اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا نیچے ہو کر گزر گیا تھا یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے ولاؤ تما تم لختلف تم فلمی آت اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے اختلاف ہو جاتا جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا اس کی وجہ کیا تھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل وقت کا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے اس کے عوام بھی سمجھ لیں فلاقل یقینی اللہ خانہ مفول آ لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے کانا مفولہ یہ لے کر منہ نا نہ تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو من حلق عن بینتن و من حی عن بینتن اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے وعین اللہ لسمی العلیم اور یقین اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے یہ یوری کا اللہ فی منام کا خلیل جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے حالانکہ ایک ہزار کا لشکر تھا ہرا کا ان کثیرن اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لفشل تم اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے تمہیں دھیرے پڑ جاتے ورا تنازع تم فی الامر اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں اللہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی ان نہ علیم و مزاج صدور یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے اس کی توجہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا اصل میں ان کی جو مانوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گلے سرسمد ہیں ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی کوئی ظلم نہیں کیا ہے وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی عوام الناس ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے آ تو گئے تھے وہ ان کا جبر تھا ان کا فیصلہ تھا لیڈروں کا حکم تھا آ گئے تھے لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں اس اعتبار سے مانوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقع کم تھے تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی وہ اس گری کو منہ نزل تک فی یو نہیں کم کلیرن ایزل کل لے لو کمفی نہیں مزید بڑا اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو تاکہ یہ صورت حال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ کرنی جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی مقابلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا یوم الفرقان فیصلے کا دن وہ صورت حال پیدا نہ ہوتی نہ یقینی اللہ امرن کا نہ مفولا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا وہی اللہ ترجاء العبور اور تمام معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا تم فیت الفسبتو ہے یہ ایمان جب بھی اب تمہارا اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے ابھی جنگیں اور آنی ہیں اگلے ہی سال غزوہ بہت ہو گیا جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فسبوتو پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو قدم جمائے رکھو دوسرا حکم وسکر اللہ کثیرت اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ لال لا القو تاکہ تم بھلا پاؤ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے مسمر بما صبروں کا اللہ بلّہ ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے لہٰذا اللہ یاد رہے گا اللہ کے ساتھ قلبی تعلق روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے اور اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا قلبی رشتہ روحانی رشتہ تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی اور تیسرا حکم وہ عطی اللہ و رسول اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو حکم مانو اللہ کا اس کے رسول کا اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور رسول اپنی جانب سے اپنی اشتہاد کے تحت اپنی رائے کے تحت اپنی تدبیر کے تحت کو رائے دے رہے ہیں ابھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لیکن عمل وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم واقعی اللہ و رسول ولا تنازع اور دیکھو آپ اپنے جھگڑوں نہیں یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو سورہ عال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ولاق صد القم اللہ وادہ حسن بزنی حتائزہ فصل تم و تنازع تم فل ام و آس تم اماد مارا کم اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو اطاعت رسول پر کار بند رہو بلا تنازع اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ ڈالو پر تفصل تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے وہ ری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی بس اور ثابت قدم رہو ان اللہ صابرین یقین اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت تعید اہل صبر کے ساتھ ہے ولاقی خرجو من آ رہی بطور ناس ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے ایڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے ڈھول ڈھمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہے ہی کتنے وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے بھائی سدون سبیل اللہ اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے واللہ بما یا ملون محیط اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تنویر نہیں تھی نہ رہوں شیطان و اعمال اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا وقال اللہ غالب الوم اور اس نے ان کے کان میں یہ پھوک ماری تھی یہ بس وسا ڈالا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مکے سے نکلی ہو نفری اور ایک ہزار کی یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے تو گویا کہ وہ پٹیاں پڑھاتا آ رہا تھا پھوکے مارتا آ رہا تھا آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لا غالب الکم الوم من الناس کو انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ جار القوم اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں فلم تلفیتان اور جب لشکروں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئی نہ کسا آتے میں تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا بھاگا وکالا تالا اور اس نے کہا انی بری ہوں منکم میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں انی ارا ما لا ترون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے فرشتوں کو دیکھنا جو ہے کیونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے نور اور نار میں بڑا قرب ہے نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن اور یہ جن ہے آزادی ابلیس تو اس کو نظر آ گیا فرشتے آ رہے ہیں انی آرا مالا کرون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اخاف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے وہ اللہ شدید القاف اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس یقون المنافقون والذین فی مرد ان اب ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے ادھر جب مدینے کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے حضور چلے تھے تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے اس یقون منافق اون فی قلوب مرم جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا غر رہا الادین ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے مت ماری گئی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے پڑے سے ٹکرانے چلے ہیں ان کی عقل جواب دے گئی ہے ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفا ہے بے وقوف ہیں احمد ہیں لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی رہا الا دین ان کے دین نے ان کی مت مار دی یہ توکل اللہ فلم اللہ الحکیم انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ترا یہ وفل نظیر کفر الملائے اور کاش تم دیکھ سکتے جب کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو جب ربونا وجوہ ہوں ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے واد بارہ ہوں ان کی پیٹھوں پر مزروق کو عذاب الحریق اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب ظال کا بے ماہ قدم تحدیق ہوں اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وان اللہ لہسب اللہ مل اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے کرنے والا نہیں ہے کداب عال فرعون والذین من ہوں جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے آل فرعون آل فرعون سے پہلے قوم شعیب قوم شعیب سے پہلے اخصد اور آبورا کی بستیاں ان سے پہلے قوم سمود ان سے پہلے قوم آج ان سے پہلے قوم نوح یہ ہم سورہ آراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں کداب عالِ فرعن اب اللہ ہوئے آیات اللہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فاخت اللہ بے تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ان اللہ قبی العقاب القاب یقین تعالیٰ قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور سزا دینے میں سخت ہے ظال کا اللہ مغیر نعمت اعلیٰ قومن حتہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دبی بھیجا جیسے کہ قوم حود ختم ہوئی تو حضرت حود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی تو یہ لوگ کون تھے یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی انعام کیا تھا احسان کیا تھا ایمان انہیں ملا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا کفر کی روش پر آ گئے توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت خلط کر لیتا ہے انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اللہ لم یہ جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ راگ میں بھی اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے وشفل تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے پہلے کچھ افراد بدلیں گے ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی ان کا باطن بدلے گا ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے مقاصد ان کی دلچسپیاں ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے طاقت لگائیں گے معاشرے کو بدل دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے انقلاب آئے گا کیوں بجاں درد رفت جہاں دیگر شبد جہاں کے دیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے وہ اللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کداب عال فرعون جیسے کہ دستور تھا جا ہوا معاملہ آل فرعون کا وہ نظیر قبلہم قبل اور جو ان سے پہلے تھے کل جب بے آیات نب انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا لایا وہ ہوں تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ غلط اعلیٰ فرعون اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا وہ ان قانون ظالمین اور یہ سب کے سب ظالم تھے ان اللہ بد بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہی جو ہم پڑھ چکے سورہ آراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہے لہم قلوم ال يفقهون بها ولهم اعین لہم آئل بها ولهم لہم اذان ال يسمعون بها وہ لائق کل الام بلحم اذن وہ چوپاوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے شرت دواب کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں جن کے اندر شعور نہیں جو ایمان سے خالی ہے اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ہیج گئے اللہ دین آحت امین تمند قبول عہدہ ہوں فکل بررطن و ہوں یا تقول وہ لوگ کہ جن سے آپ نے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو Montgomery Watt professor Montgomery Watt نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں اسٹیٹس مین شپ کہ حضور کا معاملہ فہمی کا معاملہ تدبر کا معاملہ سیاست کو سمجھنے کا معاملہ اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے ساز باز کرتے تھے اوپر معاہدہ ہے اندر سے ساز باز چل رہی ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں دیر کر رہے ہیں کیوں نہیں حملہ کرتے ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے تو یہ کھڈمت ابھی چل رہی تھی تو فرمایا اللہ آحد تبین قزول عہدہ ہوں وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا معاہدے کیے اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں فی کل مر ہر بار وہ یہ تقور اور وہ ڈرتے نہیں ہیں فعما تصفن نہ ہوں فی تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں فشرد بہم من خلفا ہوں تو ان کو ایسی سزا دیجیے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں لال لحم یا کرون تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط گاہ آ رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے واقع وہ جنگ میں شریک ہو جائے کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ سزا دیجیے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے یہ ہے مطلب میں ہوں فی فشمد نہیں ایسی سزا ان کو دیجیے من خلق ان کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں لال نہ ہوں کروں شاید کہ نصیحت پکڑ لیں وہ اما من قومی خیالت اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے یعنی ایک ہے انڈیویجل ایکس بنو قیدا کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے بنو قیدا کا سردار کہہ رہے صاحب مجھے کیا معلوم یہ ایک شخص کا انڈیویجل معاملہ ہے اس نے کوئی خط لکھ لیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے ہم معاہدے کے پابند ہیں بنو قیدا کا کوئی شخص اس نے کر دیا تو اس کے لیے جو پہلا حکم آ گیا وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے اس کو کیا سزا دیں گے لیکن یہ جو جنگ میں کہیں آ جائے اتنی ضرورت کر جائے تو تو پھر اس کو وہ سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈورے ہلا رہے ہیں تارے ہلا رہے ہیں ان کو بھی ہو ٹھکانے آ جائے لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے تو کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے خیالت کرنے پر اتر آیا ہے قوم ان خیات کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے فبز الحم ثوا تو پھر پھینک دیجیے ان کی طرف کھلم کھلا یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجیے کہہ دیجیے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں یہ صحیح نہیں اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے اور خاص طور پر آپ کا مقام مقام نبوت اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھلا کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ پھر اقدام کیجیے لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے اس کے ہے وہ اما بنا پیمان بھی ضلع ہی ملا اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے انیس سو اڑتالیس میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے شریعت کی روح سے قرآن کی روح سے غلط ہے ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کھل کر سامنے آنا چاہیے یہی آ کے بیس کے اوپر تو معاہدہ ہے ہاتھ مل رہے ہیں اور بیس کے نیچے سے ٹانگیں گسیٹی جا رہی ہیں یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے یہ تھا وہ معاملہ جو سن اڑتالیس میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہے عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت بلند ہو گئے تھے مشتعل ہو گئے تھے اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اماں تحاف اللہ ان قبل سیانت الفی ذرح ملا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو ان اللہ علیہ القائنین یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے بلا یہ سمندر ندی کفر کہروں اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا آخر ہزار کی نفری آئی تھی ان نو جزون یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے وہ عاجز نہیں کر سکیں گے واحد الحم مستطتا تم اور مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو عائد الحم اعداد تیاری کرنا اسلحہ تیار کرو سامان جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے یہ تبکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھو اللہ تمہاری مدد کرے گا عید الحم مستتا تم اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتیں طاقت سے بھی وہ من رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجیے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں پچاس ساٹھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے جس نے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امبار لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمی پلانٹ جو ہے اس کا بھرکش نکال دیا تھا دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکش ہی نکل گیا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا اب پاکستان پر سارا دباؤ ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا امکان جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو ڈیٹرنٹ آئند الحم قوت خیر تر ادب اللہ تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو یہی ہے ڈیٹرنٹ تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وہ ادب وکم اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو وہ آخری نہ بندو نہیں ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لا تعالم اللہ عالم اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ ہمارے آستین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت صرف کال میں سنسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے وما تم سے کوئی شعیب اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا ان سے کو رکھنا کو وما تم سے کو منشائی فیصلہ یہ وقت فائی لے تو اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وان تم لات اسلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اب وہ پورے دو رکو ذہن میں لے آئیے جو سورہ بکرا میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے اس میں سکے ہوتے ہیں سات سٹے ہیں اور ہر سکے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سات سو گنا سے بھی زیادہ و ثواب دے گا کہاں سے رکھ رہے ہو اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے بیس ہونا ضروری ہے وہ عید الحم من قوت پھر نبی ادو اللہ و ادو وقب وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیئن فی سبیل اللہ یوفا الیکم وانتم لا تسلمون وَإِن جَنَهُ لِسَلْمْ فَنْجَحْ لَهَا اور اے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے صلح کے لیے اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے کوئی بات نہیں صلح کر لیجیے وہ توکل اللہ اللہ پر توکل کیجیے یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجئے اور نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں صلح کا جواب صلح سے دیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقع کیجیے وہ سمی وہ سب کو جانکین رہ سمی سمیع العلیم یقین وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے وہی یورید و یکداؤں کا اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فن حسبک اللہ تب بھی آپ نہ گھبرائے آپ کے لیے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے ضمانت ہے نس رہی وبی مومنین وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے یہ ذرا نوٹ کیجیے اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صاحب آتا فرمائے جو مخلص تھے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی حضرت موسا کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور ان کا فضا بڑھتا اور ہم قائدون جاؤ تم جاؤ ہم بیٹھے ہیں رب ہم کوئی اللہ رفصی وافی فخر بین القوم تھی یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام سفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کے چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا آپ بار بار کہتے اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں اور لوگ بھی مشورہ دیں حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ اے نبی آپ ہمیں موسا کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا مسب عدم اور فکاطلاؤ نہ ساتھی ہیں آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں حضرت ابوبکر نے تقریر کی حضرت عمر نے تقریر کی حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے ان کی کیا رائے ہے پھر کھڑے ہوئے حضرت ساتھ انہوں نے کہا ہے کان کا ہاں یا رسول اللہ اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سکون ہماری جانب تھے شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیت اقبا ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے شاید یہ گمان ہے آپ کا امن نہ میں کاسدکنا کا ہم آپ پر ایمان لا چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹوں کو دملا کر دیں گے الغمات تک جا پہنچیں گے یعنی یمن کا شہر ہے برق الغمات وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹیاں لاگو ہو جائیں اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انسار کی طرف سے بھی ان کے رئیس نے یہ بات کہی ہے پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے ادا کا بے نثر ہی ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے اور ایک وبل مومنین اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ وہ اللہ بین قلو اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی لو الفقتا محفل ماں اللہ کا بین قلو ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے تعریف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تعریف یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی ولاکن اللہ اللہ فبین ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے ماں بہن یہ الفت پیدا کر دی یہ ہم سورہ عال عمران بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اس کن تم آدان فالف بین قلوب فاسبہ تم بے نعمت ہی اخوانہ آیت نمبر ایک سو تین ہے عال عالیہ کی وکن تم اللہ شفا حفرت امن النار فان قزا منہا کزال کا یوبین اللہ القم آیات ہی لال نقم کا تم تو تباہی کے آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے فلاکن اللہ اللہ فبین منہ عزیز الحکیم یقین وہ زبردست ہے حکمت والا یا یو نبی حسب اللہ و من تباہ کا من المومنین اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے ان کی مدد کے لیے ان کو سہارا دینے کے لیے تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے گی کہ دونوں مانی لیے جا سکتے ہیں یا یو نبی حرض علم نال القتال اب یہ تحریر کا لفظ آ گیا جو سورہ نصاب میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ دل علم نار الفتال اے نبی شوق دلائیے ترغیب دلائیے ابھاریے ایمان کے جذبات کو ذرا اپیل کیجیے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے یہ صرف تبوک میں ہوا سن نو میں جا کر پورے نو برس تک قتال تھی سبیل اللہ کے لیے تحریر تھی ترغیب تھی اور یہ تحریر گاڑی ہو ہو کر تحریر بن گئی بس لازم نہیں تھا اسی لیے ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے کتاب کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی معافذہ نہیں لیکن یہ کہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے ہر مومن القتال ان یقین کو اگر تم میں سے بیس ہوں گے صبر کرنے والے یغلبو میں تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہی یقین ان کو میتم اور اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلبو الفم وہ غالب آ جائیں گے ہزار پر من نبین کفر کافروں میں سے بے اللہ قوم الائف قون اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے سمجھتے مراد کیا ہے انہیں اپنے اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے ایک شخص جو جانتا میں حق پر ہوں میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں ایک شخص دل مل ہے ایسے ہی لڑ رہا ہے مارے باندھے کو لڑ رہا ہے کسی کے کہے سے آ گیا مرسینری ہے تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا اب اس میں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ دس ہوں گے سو پر غالب آ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ گیا کہ اس کی کچھ عرصے کے بعد یقین نازم ہوگی جو ہوئی ہوگی جو یہاں شامل کر دی گئی الآن خف اللہ عنکم اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے وہ کم اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے سابق مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی محاذ اللہ ابو بکر اور عمر میں یا ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی اوسط گر رہا ہے ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے اتنا راسک نہیں ہوا ہے تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں اب یہ ہے کہ کل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے فی یقم منکم میتن صابرتن یغلبو میت ہے اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر سو ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے وہی یقین بالکم الفن اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے یغلبو الفین بیز اللہ تو وہ دو ہزار پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے وہ اللہ صابرین اور یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ماں کران نبی یقور لہو اسرا اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ مدد کے بعد کہ وہ جو ستر قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے جو قریش کے ستر قیدی اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی مشاورت کی حضور نے حضرت ابو بکر کی ایک رائے تھی حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا آپ شفیق نرم رعوف رقیق القلب یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عمر تھے سخت اشدحم فی امر اللہ عمر حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قو معاف کر دیا ویسے ہی چھوڑ دیا یہ پھر دوبارہ آئیں گے کفر کو تقویت حاصل ہوگی تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں تو مہاجر جو تھے یہاں صحابہ کرام وہ بھی تو کرشی تھے تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے یہ حضرت عمر کی رائے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت احبوب کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں نرمی کی جائے پھر لے کر چھوڑ دیا جائے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل ہو گیا لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے یہ پھر بہت سخت ہے اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے اور چونکہ سورہ محمد سورہ بکرا سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی سورت القتال اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتا ہوئی ہے وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم ماں کان نبی نے یہ پورا لہو اسوا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتہ یس نفل جب تک کہ زمین کے اندر خوب خون نہ نہ لے یعنی باطل کی قبر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا قیدی رکھنے کا مطلب کہ وہ زندہ رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے تو ریدون عربت دنیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو یعنی فدیہ ملے گا مال ملے گا اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابو بکر کی لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے تو ریدو نے آرامت دنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اللہ عد اللہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں یہ پورا قانون آئے گا ہم وہاں پڑھ لیں گے و اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم کتاب اللہ اللہ کتاب سبقہ اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر چار اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو لاکھ کتابوں میں اللہ ایسا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی نہ مشکم فیما عذاب العظیم تو جو کچھ تم نے یہ فریا وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ جو لوگ سنتے ہیں اللہ فیت کمیون احسن وہ لوگ کہ جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقع موجود ہے لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا لولا کتاب من اللہ سبقہ اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی لمس سکم فیحا فیما خسم عذاب العظیم تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابو بکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نظور کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے کارو خطا اشتہادی ہے کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی سری حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اشتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا فکرو با تم حلال کو یہ بات اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مالی غنیمت ملا اور جو فجیہ مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے حلال طیبہ کھاؤ اس میں کوئی اب تمہاری ہچکچاہٹ نہ ہو حلال اور طیب ستھرا وطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یا یو نبی کل منفی عیدی کو من الاسرا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان کو لا چکے تھے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے وہ بھی گرفتار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جو جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات وہ قیدی ہیں ابو العاص ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا تو یہ ایسی کیفیات ہیں ہم جب پڑھتے ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ سے قصوں کی ہے وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے تعلقات بھی تھے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی قبیلہ ہے اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس انہیں باندھا ہوا تھا سخت ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر تو ان کے جو بند تھے کہ سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کرا رہے تھے تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ہیلے کر دو یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ہیلا کر دو بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ہیلے کرو اتنا سخت ان کو نہ باندھو تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے یا نبی کل منفی الاسرا کہہ دیجیے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی فی کلو بکم خیر دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے یو تو کم خیر ماں کا بن تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے ہمارا معاملہ قانون کا ہے تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو پکڑے گئے ہو اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے ہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورت حال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فریے میں دینا پڑ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا ہار بھیجا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا حضرت خلیجہ کا ہار رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خلیجہ کے ساتھ وہ ساری آنکھوں میں نگاہوں کے سامنے آ گئی جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی وفا شاری کی تھی تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے دستیا کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے یا نبی کل منفی عیدی کو من السرا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے کہ عالم اللہ فی قلوب کم خیرا اگر اللہ کے علم ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے یو تو کم خیر مماؤ خدم کم تو جو کہ تم سے کیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا وہ یقل اور تمہیں بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے وہی یرید و کا اور اگر یہ آپ سے خیالت کرنا چاہیں جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے فقط خان اللہ بن قبل تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیالتیں کرتے رہے ہیں مین ہوں فام کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا وہ اللہ علیم الحکیم اللہ حکیم اور علیم ہے اب یہ یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی ان الزین الله والذين آووا ونصروا بعض یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی الا اعتباد ہوں اولا اباز یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں رفیق ہیں یہ آپ نے بات سمجھ لی اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں الگ الگ منقسم تھا مہاجرین انصار اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا وہ ایکسکلوسولی مہاجر فنو تھا جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ حاضر انہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینے آ گئے وہ جہادوں بھی امبار فین فی سبھی اللہ اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں یہ ڈیڑھ سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں یہ پوری آٹھ مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہے وہ جہادو بھی امبار فسین فیس اللہ یہ ایک یہ طبقہ ہو گیا ایک جماعت ہو گئی وہ لذین آواؤ اور انصار کی شان کیا ہے انہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اپنے گھر تقسیم کر دیے اپنی دکانیں تقسیم کر دی اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی علاقبا زم اور لیا آباد انہوں نے مدد بھی کی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ولزین آ من و لم اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی ولایت من شے تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں آگے تو آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکے ہیں پہلے ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے انہیں پکڑو اور قتل کرو اللہ یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے یعنی فرض چیزیں کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا مجبوراً آیا تھا آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی جب ہجرتیں کی تب تمہارا شمار ہوگا انہیں لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے وہ لذینہ آمن و لم یو حاجر ولایت من شے تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی عہد نہیں ہے کوئی قول و قرار نہیں ہے یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو اسیر تھے غزوہ بدر کے انہیں کی طرف سے روئے سکون ہے حستا یو حاضر جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے ہاں واپس جائیں فریا دے کر جائیں پھر ہجرت کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کی حمایت کرو گے وہ اس پنسرو سروکم فدین اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں فعال کم او تو مسلمانوں تم پر واجب میں ان کی مدد کرنا اللہ قوم بین کم و بین سات سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے کا اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے واللہ اللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولبی کفر ہوں بعض ہوں مولیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کی حمایتی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے حلیف ہیں ان کو بھی تاوان میں سے حصہ میں دینا پڑتا تھا کوئی کوئی قیدی ہو گیا ہے اسے کوئی فدیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں جب اس کے گھر والے بھی اس لیے کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہے بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی بشرطے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو اللہ تفالو ہو اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہ کرو ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ گئے اس قبیلے کے اوپر یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے قانون ہے اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے برداشت کرنی چاہیے مسلمان مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اللہ کا فالو ہو اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے ان کی پابندی نہیں کرو گے تکن فکن تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا کتنا پھیلے گا پھر لڑتے وہ فساد ان کبھی اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی اب وہ آئے آگے جس کا میں نے ذکر کیا تھا ولزین آمن و حاضر جہازو فی طبی اللہ ولزین آوا و نسر کام المومن حقا اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا و لذیینہ آمن و حاجر جہاد کبھی لائے و لذینہ ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی یہ مہاجرین و لذینہ اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکوموڈیٹ کیا بلزینہ آبا و نسر اور نصرت کی الا تہم المومن الحقہ لہم مغفرت و رست کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رسق کریم ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بونے الاسلام و اعلیٰ خمسن پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین قلبی اور نماز روزہ حج زکات کے ساتھ جہاد کی سبھی اللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا قالت العراب ولكن قولوا اسلم ولما يدخل کلو بے قلوبكم یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے ہم نے آپ قبول کر لی ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے ان نمل مومنون بلّہ و رسول ہی سم ملم یاب مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے جاہدور امبالمان حسین فی سبیل اللہ اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جانور مالوں کے ساتھ اللہ کا مساج صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشویش دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں ان نمل مومنون الزین اعزاز ہو کے اللہ وجلت کو ہوں اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں میں آیا تو ضادت ہوں ایمان جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ رب ہی ان کا توکل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے اللہ جین یقین اُن صلاحط عمار رضلاء اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا الاحم المومن حقا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیحدہ ہو گئے معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ایک صفحہ یہ ہے یہ انسیپریبل ہے صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفا ایک رخ یہ ہے صفا مومن کی شخصیت کا ایک صفا اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل درستا ہے آیات قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں تبکل اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے نکات ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا الاحم المومن الحق کا لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے وزین آ من وہی سبھی رندہ ہے و آ الا کا حمل مومن الحق کا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہے مومن سچے تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے جیسے زوال آیا ہمارے ہاں اڑائے کچھ وڑک لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری دین کے حصے بکھرے ہو گئے کوئی ہلکے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا عکس تو ہو اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد ادھر ہے پچیس فیصد ادھر بھی ہو دس فیصد ادھر ہے دس فیصد ادھر بھی ہو لیکن ایک ہی طرف ستر فیصد ہو جائے دوسری طرف زیرو ہو وہ معاملہ گڑبڑ ہے یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اللہ هم المومن حقا کا لحم مقفرت امور کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رشتے قریب ہے اللہ مربن جالنا بن ہوں اللہ مربن جالنا بن ہوں ولدین آن باز حاضر ہوں اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں جہاد کریں اجاز ماں تم تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کروں کا بن کم تو مسلمانوں ہو وہ تمہیں میں سے ہیں تمہاری جماعت تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے وہ اول الرحام بعض اولاد بعض فی کتاب اللہ البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے مثلاً جو وراثت کا معاملہ ہے اس کا تعلق جو اول الرحام کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا اول الرحام بعض اولاد اولا فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہے ان اللہ بک الشعین علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے بارک اللہ و حکیم